اور اپنی رفتار درمیانہ رکھنا اور اپنی آواز پست رکھنا بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے